من بسم الله الله الرحمن جاءك المنافقون قالوا نشهد لرسول والله والله يعلم لرسوله يشهد المنافقين لكاذبون اتخذوا جنة فصدوا عن سبيل ساء ما كانوا يعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قرآن مجید میں جو بدری صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اس کے ہم چار جوڑے پڑھ چکے ہیں تین جوڑے سورہ حدیب اور سورہ مجادلہ پھر سورہ حش اور سورہ ممتحنہ پھر مرکزی جوڑا سورہ صف اور سورہ جمعہ سورہ صف میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعد میں جائزہ لے لیں گے اگر تو ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ انسان اختیار کرے وہ تجارت جو اللہ نے بتائی ہے عد القم اللہ تجارت ان تجی کمن عذاب علی اس کا کیا حل ہے کیا تجارت ہے تو منون اب اللہ و رسول ہی تجا ہے بے والم یہ اگر کرتے ہو تو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ہے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے مسال کے نا پی بطن کی جنات عدم دیے جاؤ گے ایک خاص حد تک تمہارے ایمان اور عمل صالح کی جب ہم جانچ پرکھ کر لیں گے اور ثابت ہو گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا تو دنیا میں نصرت بھی آئے گی فتح بھی ملے گی سب سے بڑی بات یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ نہیں کرتے ہو اور ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ سے محبت کے اور رسول سے عشق کے تو قبر مقتل اند اللہ مالا تفلو اللہ تعالیٰ کی بیزاری شدید ہوتی چلی جا رہی ہے تمہارے طرز عمل پر اور آگ سے چھٹکارا پانے کا خیال تمہارا خود ساختہ خیال ہے امید موہوم ہے اس لیے بھی کلام جو ہے یہ محمد کلام نہیں ہے حل عد لوگ اعلیٰ تجارت تنجی کو عذاب علیم وہ تجارت تمہیں بتائی جائے جو آزاد علیم سے چھٹکارا دلا دے وہ نہیں کرتے ہو اور چھٹکارا ہو گیا تو پھر یہ کلام غلط ثابت ہو گیا پھر یہ کلام محمد ہے بے معنی ہے کرتے ہو تو سب کچھ ہے اس کو کہتے ہیں ہماری فیزیولوجی میں آل اور نن لا وہ چیز ہوگی تو پوری ہوگی نہیں ہوگی تو زیرو ہو جائے گی پرسنٹیج دیں گے بیچ میں مسل کے بارے میں یہ والنٹری مسل جو ہوتے ہیں ان کی کنٹریکشن جو ہوتی ہے آل اور نن اگر تو اسٹیمولس پورا مل جائے گا تو پوری کنٹریکشن ہوگی اور اگر وہ اسٹیمولس جو ہے کم ہے تو بالکل نہیں ہلے گا وہ یہ نہیں کہ وہ درمیان میں آل اور نن لا اچھا اس کے لیے جو آدمی چاہیں گے کیسے ٹرین کرنا ہے کیسے تیار کرنا ہے وہ سورج جمعہ اب یہ جو دوسرا بلکہ کہنا چاہیے کہ جو چوتھا جوڑا آ رہا ہے اس میں ایک تو آپ اب الٹی دیکھ رہے ہیں پہلے آ رہی ہے وہ سورج جس میں کہ تصویر کا ذکر نہیں ہے بعد میں آئے گی سورج تغابن جس میں تصویر کا ذکر ہے دوسری بات یہ کہ یہاں نفاق کا تذکرہ ہے اور سورج تغابن میں ایمان حقیقی پر جامع ترین سورج ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ مواحص اب نفاق کی جو بحثیں آئی ہیں سورہ نساء اور سورہ توبہ کا تو اکثر حصہ اس پر مشتمل ہے اور بھی تقریباً تمام مذہبی صورتوں کے اندر وہ ذکر موجود ہے کہیں ذرا ڈھکا چھپا ہے جیسے سورہ بکرا میں کہیں کھلم کھلا ہے یہ ہے اسی طریقے سے ایمان کی بحثیں تو پوری مکی قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے بلکہ اور خلاصے نکال نکال کر بہترین جو ہے مدنی قرآن میں بھی رکھ دیے گئے ہیں آیات الآیات ہے آیات الکرسی ہے لیکن ایک خلاصہ گیارہ آیتوں پر مشتمل لفاف کی حقیقت پر یہ سورہ منافقون یہ منفی ہے مثبت شے ہے ایمان اٹھارہ آیتوں پر مشتمل جامع ترین سورت قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر سورت تغاب نفاق کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجئے جو اگرچہ پہلی بحث میں بہت آ چکی ہیں لیکن آج پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں نفاق کی دو قسمیں ایک وہ شخص جو شعوری طور پر دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا وہ شروع ہی سے وہ ہے ایک دن بھی اسے ایمان کی لذت نصیب ہوئی نہیں سورہ عال عمران میں اس کی مثال موجود ہے سازش کی صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جانا تاکہ یہ اسلام کی جو ساکھ بن گئی ہے گڈ ول بن گئی ہے یہ ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے جیسے کہ فرمایا گیا سورہ معاہدہ میں وہ دخل ہوں بالکفر وہم وہ پر فرض ہوں بھی وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ان پہ ایک لمحہ بھی ایمان حقیقی کا آیا ہی یہ بہت کم لوگ تھے اس قسم کے منافق اصل منافق یہ وہ کون تھا دعوت آئی دعوت نے قبول دل نے قبول کیا بات ٹھیک ہے صحیح بات ہے چلو پیش قدمی کرو لیکن تھے کم ہمتیں بزدل تھڑ دلے اب ظاہر بات ہے یہ دعوت تھی انقلابی دعوت انقلابی دعوت میں تصادم کے مراحل آتے ہیں اور وہاں جو ہے تکلیفیں آزمائشیں مصیبتیں اثار مال بزل نفس یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھو اور میدان میں آ جاؤ اب جو ذرا کمزور لوگ تھے ان کی ٹانگیں ذرا ہلنی شروع ہوئی کب کبھی پہلا مرحلہ یہ ہوا ان میں کہ انہوں نے اپنے قصور کو ماننا ہم سے خطا ہو گئی غلطی ہوئی یہ سورج توبہ میں پڑ چکے ہیں خلط و عمل صالح و آخرا صحیح اب یہ ہے کہ کسی کو اچھے کام بھی کر رہے ہیں کسی کو کوئی برا کام بھی کر دیا کبھی کوئی لب بیک بھی کہہ دیا کبھی کوئی کھسک گئے لیکن اپنی غلطی مان لی کہ حضور ہم سے غلطی ہوئی ہم کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بناتے آپ جو سزا دو صلاح ہم حاضر اس درجے کو کہیں گے ذوف ایمان یہ نفاق نہیں ہے ذوف ایمان اگلا درجہ آتا ہے جب آدمی کی جو جھوٹی عزت نفس ہے اخذت العزت بالاسم وہ جھوٹی عزت نفس اسے سے کہتی کب تک مانو گے اپنی خطائیں تو جھوٹا بہانا کر دیا کرو یہ تھا مسئلہ وہ تھا مسئلہ یوں تھا ایسا تھا خدا کی قسم نہیں وہ تیسرا مرحلہ ہے جھوٹا بہانا جہاں شروع کیا نفاق شروع ہو گیا لہذا منافقین کے ضمن میں ہمیشہ اس کو دیکھیں اگلا مرحلہ آیا وہ نے روکا کہ یہ تو اب ہم جو بہانہ بناتے تو لوگ مسکراتے ہیں کچھ تو سمجھتے ہیں گے یہ جھوٹا بہانہ رہا ہے لہذا قسمیں کھا کر موقع کیا اپنی قسموں سے یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی وی آ گئی نفاق کی T B in second stage جھوٹا بہانا فرسٹ سٹیج جھوٹی قسم سیکنڈ سٹیج ایک عرصہ آتا ہے جس کے بعد اس پر بھی ایک لوگوں کا اٹھ جاتا ہے تو اب ان کے اندر ایک شریر قسم کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے ایمان اور اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ دشمنی سب سے زیادہ ٹارگیٹ کرتی ہے قائد کو اس نے ہمارے لیے ساری مصیبت کھڑی کر دی ہم آرام سے اپنے مدینے میں آباد تھے رہ رہے تھے یہ آ گیا اس نے آ کر یہ سارا جو ہے معاملہ ہمارے لیے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا خاندانوں میں رفت پیدا کر دی اب ہمارے دوستیاں تھیں ان سے ان سے اوسر خندج کی دوستیاں تھیں ان تمام یہودی قبائل سے ہمارے وہ سارے حلیفی تعلقات ٹوٹ گئے وہ ساری دشمنی جو ہے اب یہ عدامت بن جاتی ہے اہل ایمان کی اور خاص طور پر اہل ایمان کے قائد جو اس وقت کون تھے محمد الرسول اللہ this is the third stage یہ ٹی بی کی وہ تھرڈ اسٹیج ہے جو پہلے کبھی ہو جاتی تھی تو ہم کہ اب یہ لا ہے یہ ہے نفاق کی اصل حقیقت اسی لیے اس وقت جو لوگ کسی تحریکی تصور سے آشنا ہی نہیں انقلابی تصور دین ان کے سامنے آیا ہی نہیں وہ منافق نہیں ہو سکتا وہ و ولیمان آدمی ہے لیکن جو شخص ایک مرتبہ کسی تحریک کو انقلابی تحریک کو قبول کر کے آگے آ جائے اب وہ منافق ہو جائے گا اگر وہ سیکھ نہیں چلتا ہے یہ بات میری جو ہے آج پلے باندھ لیجیے عام اس پر مسلمان منافق نہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ دین کا تصور یہ دین کا یہ مطلب ہے بولیوں نے سمجھایا ہی نہیں دین کا نام ہے نماز روزہ غیرت القدر مل گئی تو بیڑا پار ساری زندگی کے سارے گناہ باف انہیں تو یہ تصور دیے گئے حج کرائے تو پاک ہو گئے آ گئے عمرہ کیا تو پاک ہو کے آ گئے باقی یہ کہ تم جس طرح چاہو کماؤ ہمارے نظرانے آنے چاہیے اللہ اللہ فیصل وہ پیر ہوں یا علماء ہوں لہٰذا وہ بھی چاہے وہ منافق منافق نہیں ہے وہ ضروری ایمان ہے جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ ان سے کرے جو شخص کسی حقیقی انقلابی اسلامی تحریک سے متعلق ہو جائے اس کو حق سمجھ کر پھر اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے کہ قائد میں اسے کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ یہ تو غلط کارڈ انسان ہے دھوکے باز انسان ہے ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اگر یہ طریقہ کار جو اس نے بتایا تھا یہ اس سے منحرف ہو گیا ہے پیچھے ہٹ جانا چاہیے جو اس نے طریقہ کار بتایا تھا اس وقت ہمیں معلوم ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے یہ سب اس میں نفاق نہیں ہوگا لیکن محض اس لیے کہ اب مشقت کرنی پڑ رہی ہے محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنے کیریئر پر آنکھ آ رہی ہے اپنے لیے جو ہیں اور زندگی کی لذتیں جو ہیں ان میں ہمارا گھاٹا پڑ رہا ہے جائیے کہ کبھی امیر نے ڈانٹ دیا ہے یہ تو ہوتا ہے جماعتوں جی کے اندر ہوتا ہے زمین بھی ہوتی ہے تو بھی ہوتی ہے حضور نے یہاں تک بھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے فجر کی نماز میں میں کسی اور کو یہاں پر امام بنا کر کھڑا کر دوں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں یہ بھی تو کہا ہے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اس وجہ سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو وہ اس پروسیس میں آ جائے گا اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نشهد انك رسول اللہ اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یعلم اللہ رسول اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن ان اللہ لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں یہ دل سے بات نہیں کر تصد ایمان ہوں جنتن پہلی اسٹیج تاز کے حوالے سے یہ جھوٹے ہیں نفاق کی پہلی اسٹیج پھر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا یہ ایمان ہوں جنتن سن سمیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اور اللہ کے راستے سے رک گئے خدا کی قسم یہ مسئلہ تھا میں اس لیے نہیں جا سکا میری بیوی بیمار تھی کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا ان نہ ماں کانو یہاں ملون یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں ظال کا بے ان ہوں آمن سمت کا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کافر ہوئے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دھوکے ہی سے ایمان میں داخل ہوئے تھے تھوڑی سی پونجی انہیں ملی تھی ایمان کی آئے تھے اس پر بدبیت نہیں تھے ان کی فطرت نے اپیل کیا تھا اس دعوت نے لیکن اب جو پاؤں ان کے ہلے ہیں وہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ تو یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا یہ تو معلوم نہیں تھا والا نمل ونشائی من الخوف من المان و ننف سے وسطمرات و بچے وہ تو بن گئے تھے مسلمان جیسے آئے حضور پورے اوس و خدرت کے قائدین ایمان لا چکے تھے سارا قبضہ لے آیا ٹھیک ہو گیا مجھے کیا پتا تھا کیا کچھ آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ ایمان جو ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ پھر پہنچی آئس برگ ہے اس کے نیچے جو اصل آیا ہے برف کا ہوتا تو وہ پھر ان کے پاؤں ہیں اس میں بھی جب تک اقرار ہو اپنے تقسیر کا تو وہ ذوف ایمان کہلائے گا نفاق میں خود ان نموال فدقہ ہیرو تک بہا ایسے لوگوں کا علاج بھی سورہ توبہ میں آ چکا ہے لیکن جھوٹ بہانا پہلی منزل جھوٹی قسم دوسری منزل اور پھر عداوت عداوت آگے آئے گی چل کر اسی صورت میں داج کا بھی اندر آمن سمن اس لیے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا بے قلوبہم اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیے بہم لا اب یہ یا حقیقی تفقو سے خالی ہو چکے کا اسلام ہوں جب اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہو کہ جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے و توش والے وہی یقون و تصبا والے قو لیکن جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں چودھری لوگ جو ہوئے سرمایہ دار بھی ہوئے چودھری بھی ہوئے تو ان کی حیثیت ہے تو آپ توجہ سے سنتے ہیں ان کی بات کان نہ ہوں مسندہ اے نبی یہ تو ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑی ہوا کرتے انہیں تیل لگا کر کھڑا دیا جاتا ہے یا سبور اکلا صحت علیہ اندر سے اتنے بودے ہیں کہ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پھر آئی کوئی مصیبت کہیں اور سے پھر شاید کوئی حملے کی خبر آ رہی ہے اور پھر کوئی جنگ ہوگی پھر کہیں گے نکلو اللہ کے رام یا سمور اکل صحت علیہ اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں ہر آہٹ کو یہ تیسری اسٹیج ہے یہ اب اصل دشمن یہ ہے باہر کا دشمن جو آ رہا ہے ابو جہل لشکر لے کر یا ابو سفیان لشکر لے کر وہ اتنا خطرناک نہیں اس کے لیے یہ مارے دنک مارنے والا اصل دشمن یہ فاضر ان سے بچ کر رہو چوکس رہو رہو چاہے معاف کرتے رہو یہ بات دوسری ہے حضرت مسیح کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ فاختہ کے مانند بے ذرا لیکن سنگ کے مانند ہوشیار رہو سانپ چوکنا کتنا ہوتا لیکن سانپ ضرر بھی پہنچا دیتا ہے تم چوکنے تو ویسے رہو جیسے سانپ ہوتا ہے بے ضرر ایسے رہو جیسے کہ فاختہ ہوتی ہے حضور کی یہی شان تھی جس نے آگے جھوٹی قدم گائے جدا ٹھیک ہے بھائی جاؤ ٹھیک مروت شرافت جس پر کہ اللہ کے اللہ کی گرفت بھی آ گئی اف اللہ کا الماطا اللہ معاف کرے آپ کو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی اللہ اللہ یو فکون اللہ ان کو قتل کرے گردن مارے اللہ ان کی کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں یعنی قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جب کے لمبے بام رہ گیا محمد کا زمانہ نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر لبے کہنا نصیب ہو گیا یہ نصیب اللہ اکبر لوٹ دیکھی جائے لیکن کہاں سے یہ واپس پھرے کس جگہ کا من ٹوٹی بھائی سفر رقم رسول اللہ جب ان سے کہا جاتا آؤ بھائی غلطی مان لو مان لو اپنی تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے تو رسول کی دشمنی تو ان کی دل میں بنی ہوئی ہے کیسے آئے جب کہا جاتا آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استفاد کریں گے اللہ سے لو رو سروں کو اپنے سروں کو جی، جی، جی، آئیں گے آئیں گے ٹھیک ہے میں بعد میں آؤں گا برائے تو یہ سدو وہ بہو اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں آتے نہیں تکبر ہے مستقبل اب نبی کے سامنے جا کے روز روز اپنی خطاؤں کو ہم اعتراف کرتے رہے ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے یہ کیا ہے جس وقت چاہا ہمیں ڈانٹ دیا آخر یہ عزت نفس ہے ہماری بھی سواؤں لہم برابر ہے ان کے لیے نبی چاہے آپ ان کو معاف فرمائیں آپ اس سے کرے چاہے نہ کرے یقفر اللہ لہم اللہ ان کو ہر جی معاف نہیں کرے گا اس سے اگلی سٹیج میں یہ آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں استقفر لا تستغفر لہم ان لہم سبعین مرتن فلن یقفر اللہ لہم اب اے نبی ان کے لیے تو چاہے آپ استفار کریں چاہے نہ کریں آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے اور حضور کی مربت دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ استفار کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی تو میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں لیکن یہاں ستر مراد نہیں ہے ستر سے مراد جتنی چاہے آپ استفار کر لیں حم النزین اب یہ عداوت کا جو ہے ان کا جو نقشہ ہے یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں ایک غزبے سے واپسی پر دو مسلمانوں کی بھی لڑائی ہو گئی ایک مہاجر تھے اور ایک تھے انصاری اب وہ پانی بھرنے پر کہیں بھائی ان کی بھی نہیں ان کے خادموں کی لڑائی ہو گئی تھی اس کو وہاں منافقوں نے اچھال دیا مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بنا دیا اور کہا اس وقت آپ کے عبداللہ ابن عبد نے کہ دیکھو تم نے اصل میں ہے مدینے والو یسرم والو تمہاری مثال تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ سمن کلبت یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو کہ کبھی تمہیں کاٹے گا تم نے ان کو جگہ دی پنا دی کھلایا پلایا اب یہ تمہارے سر آ رہے ہیں گریبانوں کو آ رہے ہیں خدا کی قسم اگر ہم مزید پہنچ گئے تو ان زلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے ان کی یہ ضرورت کا خادم لڑے انصاری کا خادم ہم نے پناہ دی اپنے ٹکڑے کھلائے ان کو اپنی جگہ دی اور آج یہ ہمارے سروں کو آ رہے ہمارے منہ کو آ رہے یہ بکواس اس نے کی وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا حضور نے بلایا نہیں جی جھوٹ پتہ میں نے نہیں کہا یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے چن لیا یہ چھوکرا کیا ہے یہ اب آپ اس کی بات نہ کریں میرے معاملے خاموش رہے حضور پھر یہ آیا تھا اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے ان معاملات میں بھی حضور کوئی اقدام نہیں کر سکے عبداللہ ابن ابئی کے خلاف یہ نوٹ کرنے کی بات ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکمل اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینے میں فوراً حضور کے جاتے ہی بڑی حماقت کے اندر مبتلا یہ ضرور ہے کہ حضور کو وہاں ایک حیثیت حاصل ہو گئی لیکن جو تصور ہمارا ہے اس زمانے میں اسٹیٹ ریاست ریاست میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فوج میں سے ہزار میں سے تین سو بھاگ جائیں ان سے کوئی بات پوچھ بھی نہ ہو بعد میں از اٹ پاسبل آج کی جدید ریاست میں کہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں اور عدالت کسی اور عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں محمد کی عدالت میں نہیں جانا چاہیے ہمیں تو یہودیوں کی عدالت میں جانا ہے یہ کرتے تھے کوئی پکڑ نہیں تھی پکڑ کب شروع ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی عبداللہ یونیورسٹی کے اس سے پہلے یہ واقعی جہنم ہو گیا کوئی یہ کہ فتح مکہ کے بعد ریاست قائم ہوئی ہے یہی وجہ کہ اس کے بعد پھر جب جنگ کا اعلان ہوا ہے تو جو نہیں گئے ان سے بات پوچھ ہوئی ہے حساب کتاب ہوا اس سے پہلے نہیں تو اصل مسٹیک جو ہے عبداللہ ابن ابئی کا یہاں پہ بھی خاموش ایک موقع پر جب کہ تہمت کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک دفعہ حضور کے زبان مبارک سے ایسے الفاظ بھی نکل گئے دکھا دے گی کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اس ایزا رسان شخص جو ایزا پہنچا رہا ہے اس کی ایزا سے بچا سکے بات انڈیا ظاہر تھا صاف کہ کیا کوئی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا اب واقعات مختلف آتے ہیں ایک واقعے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صاحب ابن معاذ موجود تھے انہوں نے کہا کہ غلام مجھے حکم دیجیے میں کبھی کرتا ہوں اس کو صاحب ابن عبادہ تھے وہ خدرت میں سے تھے وہ فرض تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خدرت کا آدمی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قبائلی اصلیتیں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ابھی موجود تھی ایک دن میں صاف نہیں ہوتی یہ چیزیں پھر حضرت صادم نے آبادہ کہتے ہیں حضور سے حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجیے اصل میں اس شخص کو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اس کے لیے ہم تاج تیار کر چکے تھے آپ آئے تو اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے اس کا ایک طرز عمل ہے لیکن یہ کہ اس کا اثر ہے ہمارے قبیلے میں حکمت اور مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف اقدام نہ کیا جائے یہ بات سمجھ ابھی ریاست اس درجے کی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کو بالکل ان مسلحتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جو قدم چاہے اٹھا دیں کہ نہیں اب کتنا بڑا کفر ان کا چلا آ رہا ہے یہاں پر ہم الدین یقول اللہ تم سے رسول اللہ تعین یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بٹ خط کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کے اوپر خرچ نہ کرو حتیٰ انفضو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے ولی اللہ والارض حالانکہ اصل خزانے کائنات کے آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں المنافقین منافع ہو لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا منافقی کرتے یا قنونا مدینہ کے وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے لوٹ گئے اب چونکہ فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے اب جب مدینے پہنچ جائیں گے تو لازمن جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان دلیلوں کو اور دلیل سے مطلب کمزور دلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ وہ نہیں ہے ان کو ہم نکال باہر کریں گے ولی اللہ عزت ولی رسول ولی مومنین اللہ کی عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے ولاقد المنافقین اللہ عالم لیکن یہ منافق جانتے نہیں لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے عبداللہ ابن ابئی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے وہ بڑے مخلص نوجوان خالص صادق القول صادق المان انہیں معلوم ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے سرمنگی تلوار لے کر اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم جلیل ہو عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس وقت مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا فریاد بھی کی حضور سے بھی کہا لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں ہم سلیل تب داخل ہوں گے یہ آٹھ آیات ہیں حقیقت ایمان اس کی اصل بیماری اس کی سٹیجز پروگنوسس کہ کہاں تک یہ لے جا سکتی ہے بیماری کہ رسول کا استغفار بھی مفید نہ رہے اور تھرڈ اسٹیج دشمنی پیدا ہو گئی اب اگلی تین آیات جو دوسرے رقو کی ہیں اس میں اس کا علاج ہے علاج جو ہے پریونٹیو ہوتا ہے پیورٹیو پریونٹیو یہ ہے کہ اس مرض کی چھوت نہ لگے ٹیکا لگاؤ اسمال پاکس کا ٹیکا لگا لو چھوت نہیں لگے گی ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج پریونٹیو کیا ہے یا یو کم اولادکم عن ذکر اللہ اہل ایمان تمہیں غافل نہ کرنے پائے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے رمن یا فلدان کا فولا کا خاصرون اور جو کچھ یہ کریں گے تو وہی خط کے سارے ملیں گے اب ذکر سے مراد صرف وہ ذکر نہ سمجھیے تصویر اللہ یاد رہے اپنا فرض یاد رہے آدمی چاکو چوبند رہے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہے سب ذکر دے یہ ہاتھ سے غافل نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد ان میں اتنا اہم ہو جائے کہ وقت ہی نہیں میں کیا کروں گی وقت ہی نہیں وقت کہاں سے آئے گا آپ نے معبود بنا رکھا ہے اپنے اسٹینڈرڈ آف لونگ کو اسٹیٹس کو اسٹیٹس سمبل معبود ہے اب اسی کو پوج رہے ہیں آپ صبح سے شام اور رات کے اوقات میں بھی سوچ بچار اسی کی ہے تب کہیں جا کر وہ سمبل جو ہے قائم رہتا ہے تو کیسے ہوگا اس کا کیوریٹو ٹریٹمنٹ وہ کیا ہے دیکھیے نفاق الف اس میں ڈال دیجئے انفاق یہ اس کا علاج ہے انفاق خرچ کرو خرچ کرو نفاق کا اصل سبب کیا ہے دنیا کی محبت دنیا کا محبت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے مال کی محبت اور علاج بالمثل یہ ہوگا مال نکالو نکالو یہ ہے اس کی اصل علاج جیسے سورہ حدیب میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے اندر حل چلانا پڑے گا حل کیا ہے ان المصدقین ام المصدقات اقرب اللہ قرض الحسن یضاف الہ ولہم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم السعبد یہ گند نکال تو دل سے پھر ایمان کا بیج پڑے گا تو لہلائے گی کھیتی پھر صدیقیت کی طرف جاؤ چاہے شہادت کی طرف یہ تمہاری استاد تباہ ہے سکوں میں رکھنا کو من قبل موت خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے پہلے کہ میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور پھر وہ اس وقت کہے رب لولا خرطنی لا جلن کری پر اسے ذرا اس دیر کے لیے موخر کر دے تو میں بڑی تصدیق کروں گا اور خیرات و سارا کچھ دے دوں گا اور میں بالکل صالحین میں سے ہو جاؤں گا ولنگ وقت اللہ نقصاد جب کسی جان کا وقت آ جائے گا وقت معیت پھر اللہ اسے کسی صورت وقت نہیں کرے گا قوموں کی اجل تو پھر بھی مؤخر ہوئی ہے قوم یونس کی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں ہوتی اللہ خبیر میں عمل اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اب یہ تو تھا منفی نفاق مثبت ہے ایمان ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدیب میں آئی تھیں اب یہ پوری صورت وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدیب یہ ساری چیزیں آئی تھیں انزل الحدیب اور انبیاء کے بہت کا مقصد وہ سارا مضمون سورہ سب میں آ چکا ہے اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے سورہ حدیب میں بھی آیا تھا نظر والا آپ دہی آیا ظلم آتے لندوکھ وہی ہے اللہ جو نابی کر رہا اپنے بندے پر آیا تو بینات نا تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لیکن سورہ میں ایمان مباحث باحث جامع ترین صورت ہے میں حیران ہوں میں چاہتا تھا کہ ایک ایک گھنٹے میں تین تین صورتیں ہوں دو دو بھی نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ خدیب کے بعد نمبر دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ کو ہے اس کے و رموس اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے آپ بھی نوٹ کر لیجیے اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں دو رکو ہیں دس آیتیں اور آٹھ آیتیں پہلے رکو کی دس آیتوں میں سات آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور تین آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے پس لاؤ ایمان مانو ان باتوں دوسرے رکو کی آٹھ آیتوں میں سے پہلے تین میں ایمان کے صبرات میں آج ہوئے پہلے پانچ میں ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ صبر ہے یہ صبرہ ہے یہ صبرہ ہے اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر تو اس میں کوئی سمراٹ لگیں گے کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں یا ٹھنڈی ہے وہ درخت وہ پھل کون سے ہیں کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول کوئی باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں اور پھر آخر میں تین آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ تقاضوں کو پورا کرو بارک اللہ علی و لکم فی القرآن عظیم و نفا علی کم بل آیات مسجد کی حکیم